صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو پچھلے انبیاء علیہ السلاط وسلام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا اب جو حکم ہوگا آقا کی شریعت کا ہوگا حتیٰ کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں خود آخا نے فرمایا لوکان بادی نبی الکانہ عمر اگر میرے بعد نبی کا سلسلہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نبی بناتا اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے مقام پر ہیں آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ توریت کا مطالعہ کر رہے تھے پڑھ رہے تھے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور غزب آلود ہو رہے تھے آپ کا چہرے انور غصے کی وجہ سے جلال کی وجہ سے انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو رہا تھا الحاظ باللہ کہیں کوسوں دور سے بھی وہم و گمان میں یہ بات لانا چاہے تو بھی نہیں آ سکتی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے توریت کو جو پڑھا وہ قرآن کے مقابلے میں پڑھا یا تو کا کوئی مسئلہ قرآن کے مقابلے میں اچھا لگا یا یہ کہ آپ آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ تو میں کوئی قرآن کے مقابلے میں خوبی ملے ہر گز ایسی کوئی بات نہیں ایسے ہی کتاب لگ گئی جیسے کوئی آدمی سودا لینے جاتا ہے بازار میں نیوز پیپر یا کسی کتاب میں لفافہ بنا کر سودا دے دیا گیا اب اس نے سودا نکالا ایک تصویر مسجد کی مندر کی پارک کی لڑکی کی نظر آئی تو پڑھنے لگا تو اس کی حیثیت کیا ہے کیا ہندوستان کے قانون کے مقابلے میں یا اپنی بیوی کے مقابلے میں کسی لڑکی کو دے کر آئے یا اپنے مکان کے مقابلے میں کسی اور مکان کو فضیلت کوئی اس کی حیثیت نہیں لیکن شریعت متحرہ کے مقابلے میں یہ اتنا ناپسندیدہ عمل تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرناک طریقے سے غصے میں آ رہے تھے اور آدمی جب غصہ زیادہ کرتا ہے اور اس کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا چہرہ سرخ ہونے لگتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر نہیں دیکھتے آخا کا چہرہ کیسے غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے جب دیکھا اللہ اکبر میری وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں فوراً کہا رضی تو بلّہ ہی ربا و اسلامی دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولہ کیا سمجھ رہے ہیں آقا اللہ کو میں نے رد تسلیم کر لیا اسلام کو میں نے دین مان لیا آپ کو میں نے نبی مان لیا میرے بارے میں وہم و گمان نہ کریں اور وہم و گمان ہو بھی نہیں سکتا آقا کے طریقوں کے مقابلے میں آقا کی شریعت کے مقابلے میں آقا کی سنت کے مقابلے میں اگر کوئی چیز انجانے طور پر آ رہی ہے آقا کو اتنا سخت ناپسند کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے معاف نہیں کیا سوچا نہیں کہ حضرت عمر یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن خطرناک طریقے سے غضبناک ہو گئے اور آپ کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا انجانے میں بغیر ارادے کے اور نیت کی خرابی کے بغیر آپ نے اس کو پڑھا اور جو آدمی یہود و نصارہ کے طریقے کو جان بوجھ کر اپناتا ہے جو آدمی سوالات پیغمبروں کی سنت کو جان بوجھ کر چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے اس واقعے کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیں آقا اس پر کتنا گزبناک نہیں ہوتے ہوں گے حضرت عمر فاروق زمین پر تھے رضی اللہ تعالیٰ میراج میں آپ نے جنت میں آپ کا خوبصورت محل دیکھ لیا اور فرمایا اس کی خوبصورتی سے اندازہ لگتا ہے یہ میرے لیے بنایا گیا ہے اور جبریل امین علیہ ہی تو سلام سے پوچھا فرمایا کہ آپ کے امتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا گیا وہ عمر فاروق جن کے محل کو آقا نے جنت میں دیکھ لیا انجانے طور پر توریت کا مطالعہ کیا تو برداشت نہیں کیا جان بوجھ کر بھیڑو چماروں کا لباس مسلمان اپنائے نماز کو چھوڑے عبادت کو چھوڑے قرآن سے دوری اپنائے اور عورتیں رنگیوں کا لباس اپنائے گھروں میں ناچ گانا ہو میرے آقا کی کئی کیا ہوگی اندازہ لگائے داڑھی مڑے جائے اور کہیں اسلط وسلام یا رسول اللہ بڈھا آن کی نورانیت چلی گئی ہے گڑگے کا گچ چلا گیا ہے چوروں بیزار ہے اور اس کے داماد بیزار ہیں اس کی بھویں بیزار ہیں ہاتھ اٹھا کر دل دل میں دعا کرتے ہیں اے اللہ کب اس بڈھے کو لے گا اور خشخشی داڑھی رکھے ہوئے کیا ضرورت نوجوان ہے رنڈی کے پاس جا رہا ہے عشق کر رہا ہے لو کر رہا ہے چاٹنگ کر رہا ہے لڑکیوں کو گور گور کر کتے کی طرح دیکھ رہا ہے تجھ میں وہ طاقت بھی تو نہیں ہے اسی لیے آقا نے فرمایا تین لوگ ہیں جن پر خدا کی لانت ایک فقیر متکبر ایک مالدار ہے چمچماتی گاڑی ہے امپورٹڈ گاڑی ہے نوکر ہیں چاکر ہیں قیمتی بنگلہ ہے اور فائیو اسٹار ہوٹل کا مالک ہے غرور کر رہا ہے تو غرور کے سامان ہے کہ خارون اس کا باپ ہے اور ایک وہ ہے جیب میں ہاتھ ڈالے پیسہ نہیں چاہے کے لیے بیڑی ہے ماچس نہیں اور ماچس ہے تو بیڑی نہیں بھکاری اور متکبر فرمایا کہ اس پر اللہ کی لانت ہے سبب ہی نہیں ہے تکبر کا گھمٹ کا اور بوڑھا زانی بوڑھا ہے زنا کرنے کی طاقت نہیں قوت نہیں بیوی کو استعمال نہیں کر سکتا یہ داڑھی مٹا کر اسمارٹ بن کر یہ کیوں زانیوں کی شکل اپنا رہا ہے کیا چاہتا ہے تو تو سمجھتا ہے لڑکیاں تجھ پر فدا ہو جائیں گی تجھ سے خواہشات کی تکمیل کر لیں گی گلی کے کتیاں اور نہیں بھی تجھ سے یہ تمنا نہیں رکھتے ایک طرف گلی کی کتی تجھ سے ناراض ہے گلی کی نہیں تجھ سے ناراض ہے خدا اور نبی کی ناراضگی کیوں بول لیتا ہے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت نہیں کر سکتے تیری بیوی کسی اور سے آنکھ لڑائے محبت کی بات کرے تیری اولاد کسی اور در پر جا کر روٹی کی بھیک مانگے تیرے دل پر کیا بیتتی ہے جو آنکھا پیٹ پر پتھر باندھ کر تائف میں لہو بہا کر اپنی اولاد کو یتیم کر کر بدر کو عہد کو ہنین کو رنگین کر کر کچھ تک دین پہنچایا آج تو یہود و نسارا کے طریقے پر للچاہیوی نگاہ سے دیکھے آہا کو کتنا غصہ نہیں آتا ہوگا یہ شریعت کا مزاج ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو شریعت متحرہ اور پیغمبروں کے طور طریقوں کی بات کرنے اور سننے پر اتنی لچکدار ہو جاتی ہے اور غزبناک ہو جاتی ہے وہی شریعت کہتی ہے ان ابراہیم کانا امتن للہ حنیفہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے ملت ابھی ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی تم ملت ہو اللہ نے آدم کے طریقے کو اس امت میں نہیں رکھا اللہ نے شیش کے طریقے کو نہیں رکھا اللہ نے نو کے طریقے کو نہیں رکھا اللہ نے حضرت عیسیٰ کے طریقے کو نہیں رکھا اللہ نے حضرت موسا کے طریقے کو نہیں رکھا حضرت موسا کی امت علیہ مسلط وسلم بنو اسرائیل اور اس امت کے مزاج میں کافی میل جول ہے آقا نے فرمایا ان میں کا کوئی بچہ اپنی ماں کے قریب جاتا ہوگا اس امت کا فرد بھی اپنی ماں کے قریب جائے گا لیکن حضرت موسا علیہ السلام کے طور طریقوں کو اس امت کے لیے نہیں باقی رکھا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کی ایک ایک یادگار کو اس امت کے اندر باقی رکھا اور فرمایا کہ ملت و ابھی تم ابراہیم یہ نہیں کہا کہ تم آدم کی ملت ہو تم شیش کی ملت ہو تم نوح کی ملت ہو تم جو ہے حضرت لوت علیہ السلام کی ملت ہو بلکہ فرمایا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی تم ملت ہو ان کے یادگار کو باقی رکھا اللہ نے اس امت کے اندر قربانیاں اور پیغمبروں نے نہیں دی اور نبیوں نے رسولوں نے اللہ کے راستے کے اندر مشقتوں کو برداشت نہیں کیا حضرت لوت علیہ السلام کو کیا تکلیف نہیں دی گئی حضرت نو علیہ السلام کو کیا تانے نہیں دیے گئے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو گالیاں نہیں دی گئی کسی پیغمبر کے طریقے کو باقی نہیں رکھا گیا حضرت ابراہیم علا نبی علیہ السلاۃ وسلام کی یادگار کو اس امت کے اندر باقی رکھا گیا کہا کہ جو لوگ جائیں گے وہ طواف کر کر ابراہیم کی یادگار کو زندہ کریں گے جو لوگ حج کو جائیں گے صفا مروا کی صحیح کر کر ان کی بیگم ہماری اما جی حضرت حاضرہ کی یاد کو تازہ کریں گے جو لوگ مینا کو جائیں گے وہ کنکریاں مار کر وہ قربانی دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلاط وسلام کی یادگار کو تازہ کریں گے اور جن لوگوں کے اندر استطاعت نہیں تھی اور جن کا قرآن نہیں اٹھا اور جو حج بیت اللہ کو جا نہیں سکے جو طواف نہ کر سکے جو صحیح نہ کر سکے جو مسترفہ میں قیام نہ کر سکے جو منا میں جمرات نہ کر سکے اور جو قربانی نہ دے سکے جو دم نہ دے سکے دنیا کے چپے چپے میں ہیں اللہ نے کہا کہ تم اپنی جگہ پر رہ کر جانور کی قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام و کی یاد کو تم تازہ کرو اے اللہ سب پیغمبروں نے قربانی دی سب پیغمبروں نے مشقتوں کو جھیلا آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزرے لیکن کیا بات ہے کہ آپ حکم دیتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی یادگار کو باقی رکھا جائے حضرت موسا علیہ السلام کی امت اور آخا کی امت دونوں ملتی جلتی ہے مزاج میں ان کی کتاب تو حضرت عمر فاروق نے پڑھا تو آقا ناراض ہو گئے اور حضرت ابراہیم کی یادگار کو جو بجا نہیں لاتا فرمایا جو حج کی طاقت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا ہے آقا نے فرمایا وہ یہودی عیسائی نصرانی کتا ہو کر مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں جو آقا ابو جہل کے در پر جا کر ایمان کی بھیج جس نے مانگی جو آقا ابو طالب سے کہا میرے کان میں چچا جان کلیما پڑھ دو میں انگلی پکڑ کر جنت میں پہنچا دوں گا آج وہ آقا جو امت مادر فدر مسلمان ہے سلیمان عیسا موسا جس کا نام ہے جس کا قبلہ خان کاوا ہے جو زمزم کے تقدس پر یقین کرتی ہے جو اللہ کے قرآن پر ایمان لاتی ہے جو خدا کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرتی ہے آپ نے فرمایا حج کرنے کی طاقت رکھ کر جو حج نہ کرے یہودی عیسائی ہو کر مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں اور حج کو جا نہیں سکا فرمایا من لہو سیاتن فلم یوزاہی فلا یو قری بننا مسلانہ جس کے پاس قربانی دینے کی طاقت تھی حصہ لینے کی قوت تھی اور اس نے قربانی نہیں دی فرمایا ضرورت پہ ہی ہے اسے کو ہمارے عیدگاہوں کے قریب آنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے قاتل کو حضرت وحشی کو حضرت ہندا کو سینے سے لگا لیا معافی دینے کے لیے تیار تھے ان کے ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ ارمانوں پر ارمانے مطالبوں پر مطالبے آپ پورا کرنے کے لیے تیار تھے لیکن ایسی کیا بات ہے جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور اپنے باپ کی موت کے بعد قبر کے پاس قرآن پڑھتا ہے قرآن پر یقین رمضان کے روزوں پر یقین نماز پر یقین قربانی نہ دے فرمایا فلا یقری بننا مسلانہ ایسے آدمی کی میں شکل دیکھنا نہیں چاہتا آخا دنیا میں تیری شکل دیکھنا نہ چاہیں قیامت کے دن حوض کوسر کا تجھے پانی ملے گا کیا بات ہے وہاں حج کے بارے میں کہا یہودی نسرانی ہو کر مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں اور یہاں قربانی کے بارے میں کہا جو ناگے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد کا راز انہی چیزوں کے اندر چھپا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی قربانیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی یادگار میں ہمارے ایمان اور اسلام اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے یہ مطلب نہیں حلال ہو حرام ہو حج کو چلا گیا حج کر لیا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی مڈا ہو بے نمازی ہو یہ مطلب نہیں رنڈی ہو فاہشہ ہو یہ مطلب نہیں انکم سوکھ کی ہو یا رشوت کی ہو اور اس نے اونٹ کو دے دیا اور اس نے دمبے کو دے دیا اس نے بکرے کو دے دیا ابراہیم کی ملت میں وہ شامل ہو گیا ہر کسی یہ مطلب نہیں کیا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو باقی رکھا گیا کیا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلاط وسلام کی سنت کو باقی رکھا گیا کیا مطلب حضرت حاجرہ کے دوڑنے کو باقی رکھا گیا کیا مطلب شیاتی درمیان میں آئے پتھر مارنے کی سنت کو اس امت کے اندر باقی رکھا گیا اللہ تبارک تعالی کیا یہ چاہتے ہیں کہ جانور کا قتل ہو جائے کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے گھر کے اندر دھڑا دھڑ آ جائیں دس لاکھ پہلے سال دوسرے لاکھ بیس سال تیسرے لاکھ تیس سال پچاس لاکھ تک یہ پہنچ جائیں کیا مطلب ہے کیا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اللہ یہ چاہتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کبھی بدگمانی میں نہ رہنا کبھی اس خیال میں نہ رہنا کہ بھئی تم جو اونٹ کاٹ رہے ہو اللہ اس کا کباب بنا کر کھائے گا ارے اونٹ کاٹو گے ڈگا کاٹو گے بکرا کاٹو گے مزے تم نہ لوگے غریب کو دو گے غریب تمہیں نہ دعا دے گا کیا ہمیں تمہارے گوشت کی ضرورت ہے کیا تمہارے روپے پیسوں کی ضرورت ہے زمین و آسمان مخلوق مل کر ہماری تزوی کرتی ہے تحلیل کرتی ہے بڑائی کرتی ہے ہمیں تمہاری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تمہارے اندر اس لیے باقی رکھا اگر یہ جذبہ نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کا حضرت حاجرہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میں کہتا ہوں اگر جانور تو نے خرید لیا اللہ کے لیے جانور جنگل میں چھوڑ کر آ جا جب تجھے داڑھی منڈانا ہے جب تجھے اللہ کے گھر کو اعلان کرنا ہے جب تجھے حضرت ابراہیم کے طور طریقے پسند نہیں جب تو توحید پر قائم نہیں جب تجھے بدت اور شرک اور خرافات اور رسوم اور رواج سے محبت ہے قرآن کے مقابلے میں ضرورت نہیں ابراہیم علیہ سلاد وسلام کی یادگار کو اس لیے قائم کیا گیا کہ تیرے اندر مزاج ابراہیمی آ جائے تیرے اندر مزاج خلیلی آ جائے تیرے اندر مزاج اسماعیلی آ جائے تیرے عورتوں کے اندر حضرت حاضرہ کے اوساف پیدا ہو جائے تیری زندگی میں بقرعید کتنی مرتبہ آئی کتنے اونٹوں کی قربانی دی کتنے دموں کی قربانی دی کتنے بکروں کی قربانی دی کتنے بڑے جانوروں میں حصہ لیا اور کتنا تیری زندگی کے اندر حضرت ابراہیم کی کیفیات پیدا ہوئی حضرت اسماعیل کی خصوصیات پیدا ہوئی اور کتنی تیرے گھرانے کی عورتوں کے اندر حضرت حاجرہ کے اوساف پیدا ہوئے اگر نہیں ہوئے کیوں ٹھٹا کرتا ہے جانور کو قتل کر کر مسئلہ پوچھتا ہے حجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالا نہیں منڈانا کتے ناخن نہیں کاٹنا کتے اب چہرہ قیدیوں کی طرح کر لیا چہرہ نرسنگ ہوم اور سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ مریضوں کی طرح کر لیا اور یہاں قربانی دی اور یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار کو زندہ کیا اور موزن صاحب سے پوچھا موزن صاحب کیا جانور مر گیا کیا جانور قربان ہو گیا یہاں جانور قربان ہوا وہاں تو پاس بلیٹ منگا کر سوالوں پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر اب جو زہر کی نماز کو آئے گا تو یہودی کتے کی طرح کلنٹن کے چہرے کی طرح بش کے چہرے کی طرح کرم میں کام کرنے والے زانی حرامی کتوں کی چہرے کی طرح کمینے کیا ضرورت تھی ایک جانور کو قتل کرنے کی ابراہیم کا چہرہ پسند نہیں تھا اسماعیل کے اوساف پسند نہیں تھے بیوی ہاجرہ کے اوساف پسند نہیں تھے کیوں ودا کر رہا ہے قربانی کا کیوں کھٹا اڑا رہا ہے قربانی کا بھیڑوں چماروں کے سامنے ایک نہیں چلتی تھانے دار بلاتا ہے دم دبا کر جاتا ہے کورٹ سے وارنٹ آتا ہے دم دبا کر جاتا ہے مالی کے مکان پھوکتا ہے شفا سمجھ کر چاٹ لیتا ہے ہندو ڈالتا ہے پھول سمجھ کر گلے میں ڈال لیتا ہے یہ شریعت ملی ہے ٹھٹا کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ کیا مانا قربانی کے کیا مطلب جانور کو ذبح کرنے کے لئی اللہ ولا دما کی نالو حد ان کو اللہ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر اے قربانی دینے والے تیرا گوشت مجھ تک نہیں آتا تیرے گوشت تیرے جانور کا خون مجھ تک نہیں آتا اولا کی یہ نالو حد لیکن میں تیرے دل کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں کل ضرورت پڑنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا کیا تو اولاد کو خدا کی رضا کے لیے چھوڑ سکتا ہے جیسے حضرت ابراہیم نے اپنی بیگم حضرت حاجرہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا اے کے غلام جب ایک طرف قرآن ہو ایک طرف نبی کا طریقہ ہو اور ایک طرف جول کی غلامی ہو ایک طرف مال و دولت کی پوجا ہو ایک طرف خاندان کے رسوم و رواج ہو کسے تو گلے لگائے گا کسے گلے لگائے گا لفظ توبہ کر لیں گے صاحب دوسری رکعت میں آؤ کون پوچھنے والا سوا بجے آؤ کتے کا پاخانہ کھا کر سور کا پیشاب پی کر کون پوچھنے والا چار آنے کی بارانے کی ایل کے جی یو کے جی اسکول کے اندر نو بجے کلاسز ساڑھے آٹھ بجے پریڈ پریڈ تو ساڑھے آٹھ بجے تالا لگ جاتا ہے یہ کمیلا جو ستر ہزار روپے کا سافٹ ویئر انجینئر اپنے ایل کے جی یو کے جی کی بچے بچے کو نیپکن دے کر حگیز دے کر پوٹوں کو شو شو کو پالش مار کر اپنی گاڑی میں ساڑھے آٹھ سے پہلے دس بستا ادب بند کر اس بھیڑنی چمارنی کے سامنے اپنے بچے کو حوالے کر کے آتا ہے یہ چارنے کی ایل کے جی یو کے جی سے گیا گزرا جمعہ ہے کتے کہ قرآن نے کہا ادا نوتی علی جمعہ بس او الا ذکر اللہ وزر البئی خدا میرا چودہ سو سال سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کتے کے پیشاب کھانے کو پینے کو بند کر دو سور کے کھانے کو بند کر دو مرے ہوئے کے پاخانے کھانے کو بند کر دو سستا الا ذکر اللہ میرے مسجد کی طرف دوڑ کر آؤ کون پوچھنے والا چاروں چلتی چارانے کی بارانے کی یل کے جی میں نہیں چلتی صبح سویرے الارم رکھ کر اٹھ کر اٹھ میری بیٹیا اٹھ میری بیٹیا کھلونا چاہیے کیک چاہیے کیا چاہیے سینڈوچ چاہیے عیسائی کانوینٹ کے لیے اور بلال کا نائے پوری دنیا میں آواز لگا رہا ہے اصلا تو خیروں اٹھے کتے کتے حرام زادے اٹھ نا پاک کتے اٹھ کہ نماز نیند سے بہتر ہے کیا ضرورت تجھے بکرا کاٹنے کی نیند کی قربانی نہیں دے سکا جورو کی غلامی کا توق نہیں نکال سکا اولاد کی حجیز کی غلامی تیری نہیں جا سکی کیا وضاحت کرتا ہے قربانی کا کیا سمجھتا ہے میرا اللہ تیرے بکرے کا بھوکا ہے بکرے کو کس نے پیدا کیا تجھے کس نے پیدا کیا تیرے باپ کو کس نے پیدا کیا وہ سانس جو اندر ہے میرا اللہ روک لے لا تیری صحیح سو ٹیکنالوجی کو کہ وہ سانس باہر نکال کر بتائے اور اگر وہ سانس باہر ہو جائے کون سی طاقت ہے جو اس سانس کو اندر لے جا سکے کسی میں کہیں ہمارا نہیں چلتا ہاسپٹل میں اما ایڑیاں رگڑ رہی ہیں سرکاری ہاسپٹل میں جاؤ تو کہتے ہیں نہیں لیں گے پارلیمنٹ میں جاؤ ودھان سبھا میں جاؤ کارپوریشن میں جاؤ بلڈیے میں جاؤ چماروں کے در پر جاؤ حرامیوں کے در پر جاؤ سب کو تو کریں گے یہاں چلتی ہے نا دین قربان قربانی کس کی نماز کی قربانی کس کی داڑھی کی قربانی کس کی حضرت فاطمہ کی عصمت اور حیا کی قربانی کس کی حضرت قتیجہ اور حضرت عائشہ کے دوپٹے کی واہ مسلمان واہ کس کی قربانی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیوں مذاق کر رہا ہے کیوں ٹھٹکا کر رہا ہے کیا ہے اس قربانی کی تاریخ میں کہتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور آپ نے چھری چلائی اور باپ بیٹے دونوں نے آنکھ پر پٹی باندھ لی اللہ تبارک تعالی نے جنت سے دمبے کو اتارا اور آپ اللہ نے فرمایا وفدینا ہو بیگ ان آگین کسدختر رو کیا انا کدالی کا نززل اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا پیغمبروں کا خواب سچا ہوتا ہے پیغمبروں کے نیند سے وضو نہیں ٹوٹتی پیغمبروں کی نیند اور امتیوں کی نیند میں فرق ہے آخا نے کہا کہ نیند موت کی بہن ہے جب دنیا میں پیغمبر کی نیند امت کی نیند سے الگ ہے تو پیغمبر کا مرنا کیا امت کے مرنیوں مرنے سے الگ نہیں ہے یہ اہل خبیص نہیں کہتے اللہ کے نبی مر گئے مٹی میں مل گئے تمام لوگوں کی طرح فنا ہو گئے جب دنیا کی نیند پیغمبر کی وضو کو توڑنے والی نہیں آپ نے فرمایا تنام و آئینہ یا والا یا نام و قلوی میری آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن میرا دل جاگتا ہے تیری حالت کیا ہے تیری آنکھ کھلی نہیں رہتی ہے اور تیرا دل غافل رہتا ہے یہ تیری حالت اور پھر تیری جیسی انگریز کی اولاد کی حالت کو تو نے نبی پر قیاس کر لیا کہ نبی مر گئے مٹی میں مل گئے نبی کو خواب آیا ابراہیم علیہ السلام کو انی ارافل منام انی ازباہ کا فن زرماد ترا کیا آپ ذوا کر رہے ہیں لٹائے ہوئے ہیں اور پٹی بندی ہوئی ہے جب چاقو چلی اور چھری چلی اور خون کا فوارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر لگا آپ یہی سمجھ رہے تھے کہ میرا بیٹا اسماعیل اللہ تعالیٰ کو قبول ہو گیا چھری چل گئی اگر اللہ تعالی چلا دیتا چھری اور کہتا ہر سال اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو میرے راستے میں قربان کرو کتنی بھیڑ کی اولاد ہوتی چمار کی اولاد ہوتی اور کتنے ابو جہل کے بچے ہوتے اور کتنے کیا اللہ میرے بچے کو میرے ہاتھ سے قتل کر ڈالو میں اس کے اوپر چھری چلا دوں کتنے کافر کے بچے ہوتے اللہ کو معلوم قربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فضئی نہ ہو بی اسماعیل علیہ سلاط وسلام کے بدلے میں ہم نے دمبے کو رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام نے پٹیوں کو کھولا تو دیکھا کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام صحیح سالی میں اور دمبا دبا ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ندا لگائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ وسلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر انہوں نے کہا باپ بیٹے نے مل کر اللہ اکبر ولی اللہ اسی یادگار کو نو ذی الحجہ کی صبح سے لے کر تیرہ کی اثر تک پڑھ کر اس کو یاد کیا جاتا ہے اللہ تو بڑا ہے اللہ تیری تعریف ہے اب اس کو ہم نے بدت کرم دے دیا مسجدوں میں تین تین مرتبہ پڑھا جاتا تین مرتبہ پڑھنا سنت کے خلاف ہے ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا سنت کے مطابق ہے نہ صحابہ نے تین مرتبہ پڑھا نہ تعبیم نے پڑھا نہ چار ائمہ کے کسی مسلک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نہ کسی بزرگ سے ثابت ہے جو چیز نفس کو قربان کرنے کے لیے آئی تھی خواہشات کے گلے پر چری چرانے کے لیے آئی تھی آج اسی چیز کو ہم نے بدت کا رنگ دے دیا تین تین مرتبہ عیدگاہ کے اندر لے سے لے ملا کر گلے سے گلا ملا کر ایک پرانا پوسٹ ماسٹر ریٹائرڈ مائک لے کر چیختا ہے نہ الفاظ صحیح نہ تلفظ صحیح نہ اعراض صحیح نہ تجوید کا خیال اور دیوانی پبلک بکریوں کی طرح چیخ رہی ہے عیدگاہ گونج رہا ہے سنت کے خلاف ہے صحابہ کا یہ عمل نہیں ہے تین مرتبہ پڑھنا صحابہ کا عمل نہیں جو چیز خواہشات کے گلے پر چھری چرانے کے لیے آئی اور جو چیز بدت خرافات اور شر کو ختم کرنے کے لیے آئی ہم نے اسی کو بدت کا اوزار بنا لیا مسجدوں میں پڑھتے ہیں یا تو آہستہ پڑھتے ہیں یا تو تین مرتبہ پڑھتے ہیں آہستہ پڑھنا بھی غلط ہے اور تین مرتبہ بھی پڑھنا غلط ہے یہ اللہ کی تقبیر ہے اللہ کی شان کی بڑائی ہے قوت کے ساتھ چیخ کر اے کچھ اگر دس روپے کا ویپار کرتا ہے ایک روپیہ دو روپیہ نفع ملتا ہے چیختا ہے دس روپے کا لے لو دس روپے کا لے لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو بڑا ہے اللہ تو بڑا ہے کیا کہنے میں تجھے مزہ نہیں آتا ہجڑوں کی طرح مستورات اللہ اکبر اللہ اکبر چیخ کر اللہ کا نام بلند اللہ کی تکبیر عیدگاہ جاتے ہوئے اللہ کی تکبیر جہاں آپ نے حکم دیا وہاں اور عیدگاہ جائیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں حدیث میں نے فرمایا اگر میری کوئی سنت مردہ ہو چکی ہو اور میری امت میں کوئی فرض زندہ کرتا ہو اسے سو شہیدوں کا سواد ہے آپ اپنے محلوں کے اندر اس سنت کو زندہ کریں ایک مرتبہ تقدیر پڑھنے کی عادت ڈالیں امام صاحب کو حکم دیں امام کی لے پر مختدی بھی اپنی آواز ملاتے ہیں امام اگر آہستہ ہو جائے گا تو مختدیوں کی آواز بھی بند ہو جائے گی اور خاص طور سے جن کا مساجد میں ہولڈ ہے ذمہ داری ہے وہ اس سنت کو زندہ کریں اور اس بدت کو ختم کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ ایک مرتبہ نو ذی الحجہ کی فجر سے تیرہویں ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے اثر تک اس کو پڑھنا سنت ہے مرد پڑھیں جماعت کے ساتھ تو بھی انفرادی تو بھی عورتیں پڑھیں ان کے لیے بھی سنت ہے لیکن عورت کی آواز کو اللہ نے پردہ قرار دیا اور کہا وہ آہستہ پڑھے چونکہ یہاں اگر کوئی بھول جاتا ہے اور مسجد کے اندر دوسرے پڑھتے ہیں یاد آ جاتا ہے امام بھول گیا موزن صاحب شروع کر دیے تو امام نے آواز میں آواز ملا دی موزن بھول گئے اور امام صاحب پڑھنے لگے تو موزن صاحب امام کی آواز میں آواز بیچاری عورت الگ پڑتی ہے کمپیوٹر کے اندر ٹیپ کروا کر عورت کے مسلح کے سامنے لکھ کر اگر انگریزی سمجھتی ہے انگریزی میں لکھے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا سنت ہے تاکہ وہ خواتین اس سنت سے محروم نہ رہے دین کا معاملہ ہے جو چاہے کرو یہ ایک کمزور بکری ہے اس کے کان مڑوڑ کر بٹھا دو تو بیٹھ جائے گی اسے کھڑا کرو تو کھڑے ہو جائے گی جب چاہے آؤ جب چاہے جو چاہے دین کے بارے میں کہو قرآن کے بارے میں کہو مدارس کے بارے میں کہو اللہ کے بارے میں کہو مجاہدوں کے بارے میں کہو اوباما آیا تھا انڈیا اور اس نے جہاد کی تعریف کی کہا کہ اسلام اچھا مذہب ہے کئی ائمہ کرام اور کئی لوگوں نے ہم سے کہا کہ اوباما کا جو باپ مسلمان ہے اچھے خیالات کا اظہار کر رہا ہے نہیں پہچانتے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور جہاں پہچان وایا جاتا ہے کتے بیت الخلا میں پیشاب پاخانہ کھا کر ڈیڑھ بجے آتے ہیں برسوں سے قربانی یہ آج کی ہے قربانی بھائی ہائی ٹیک بلڈنگ آج کی ہے کمپیوٹر آج کا ہے موبائل آج کا ہے راکٹ ٹیکنالوجی آج کی ہے ناسا آج کا ہے ہے نا پہلے جو گھر بنتے تھے آج کی طرح بنتے تھے اے سی لگتا تھا کولر لگتا تھا بائک کا انتظام تھا دنیا تو تجھے سمجھ میں آتی ہے غلامی کے نت طریقے اولاد کے جورو کے مال کے دولت کے ہر ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور جہاد کی تشریح تجھے سمجھ میں نہیں آئی کون پیغمبر جس نے جہاد نہیں کیا کون پیغمبر کا صحابی جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد اس امت کا اس امت کی روح ہے اس امت کی کوہان ہے نماز جمعہ کی کتنے منٹ ہوتی ہے پانچ منٹ سات منٹ فجر کی دس منٹ زہر کی جو ہے آٹھ منٹ اثر کی سات منٹ مغرب کی دس منٹ عشاء کی دس منٹ مان لیا جائے نماز میں تھا تو نماز میں اور السلام علیکم السلام علیکم نماز سے نکل گیا اور جب سہری کھایا اللہ سم و غزل روزے میں داخل ہوا اور کھجور اٹھایا اور مغرب کی ہوئی اللہ لکا سم تو وہ بھی تو روزے سے نکل گیا زکوٰۃ کے نوٹ دینے لگا اور اس کی ملکیت میں چلا گیا زکوٰۃ شروع ہوئی اور زکوٰۃ کرب ختم ہو گئی کلام پاک کو اٹھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیم ضالی کل کتاب لار بفی تلاوت میں داخل ہوا من والناس پڑھ کر کلام پاک کو مروڑا اور اس کو بند کر دیا کلام پاک کی تلاوت ختم ہو گئی مسجد میں داخل ہوا اللہ تحلی بابا رحمت تو مسجد میں داخلہ مل گیا اعتکاف مل گیا اور مسجد سے نکلا اللہ انی اسلو کا من فضل مسجد سے باہر ہو گیا ہر چیز کی ابتدا ہر چیز کی انتہا ہے لیکن میرے آقا نے فرمایا میری امت کے خون کے قطرے قطرے میں جذبہ جہاد ہے صبح میں شام میں دن میں رات میں گرمیوں میں سردیوں میں حج کی ابتدا ہے حج کی انتہا ہے نماز کی ابتدا ہے نماز کی انتہا ہے تلاوت کی شروعات ہے تلاوت کا اختتام ہے ہر چیز کی ابتدا انتہا ہے لیکن وزربت و ہی الجہاد میرا امتی کسی علم ہے جہاد سے آری اور الگ نہیں ہو سکتا میری امت کی روح ہے کھانے کی ابتدا کھانے کی انتہا پیشاب کرنے کی ابتدا پیشاب کرنے کی انتہا بیت الخلا کی ابتدا انتہا سفر کی ابتدا انتہا دنیا میں لیکن جان کی کوئی ہے جان آئی تو زندگی اور جان گئی تو موت جذب جہاد آیا تو زندگی ایمان اور جذب جہاد گیا تو کفر کی موت ماتا اللہ شوبتی النفاق آخا نے فرمایا میری کوئی امتی اگر کوئی جذب جہاد سے خالی زندگی گزارے گا اور اسی پر موت آئے گی فرمایا کہ وہ نفاق کے شعبے پر اس کی موت ہوئی اس سے کوئی نہیں بچ سکتا اس سے کوئی نہیں الگ ہو سکتا آج یہ یادگار خلیل آج یہ قربانی آج یہ جانور کا کاٹنا کٹانا اس جذبہ جہاد کو اس جذبہ شہادت کو بیدار کرتا ہے کہاں جانوروں کے رواز چربی کے پیچھے پڑے ہو کہاں رام کے گوشت کے پیچھے پڑے ہو ارے لوگ کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ کافر اعتراض کرتا ہے نا اے مسلمان کیسی قوم ہے کافر مردہ کھاتا ہے اور مسلمان کاٹ کر کھاتا ہے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نادت رحمت اللہ علیہ جو دارلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں کسی کافر نے عرض کیا یار عجیب لوگ ہو کہ تم اللہ کا مارا نہیں کھاتے اور خود کا مارا کھاتے ہو جانور مر جاتا ہے تو مردہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کا مارا ہم کھا رہے اور تم کاٹتے ہو اس کو کھاتے ہو یہی اللہ کا اکرام اور احترام ہے جانور مر گیا تو موت کس نے دی اللہ نے دی اور چھری چلائی تو موت کس نے دی بدائے آدمی نے دی کہا کہ تم توحید کی بات کرتے ہو ہم کو بت پرس کہتے ہو ہم کو مشرق کہتے ہو اور خود اللہ کا مارا نہیں کھاتے اور خود کا مارا کھاتے ہو دو جواب دیے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم بھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کمینے تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا جو اللہ کے لیے قبول نہیں ہوا وہ مردار موت مرتا ہے وہ نرسنگ ہوم کی موت مرتا ہے وہ جلاب دستخے کی موت مرتا ہے وہ ڈینگو بخار کی موت مرتا ہے وہ ملیریا کی موت مرتا ہے وہ ایک کی موت مرتا ہے وہ کینسر کی موت مرتا ہے اور جو بدر کی موت مرتا ہے جو عہد کی موت مرتا ہے جو کافروں کے مقابلے میں مرتا ہے جو علاء کلیمت اللہ کے لیے مرتا ہے جو نبی کی سنتوں کے لیے مرتا ہے جو قرآن کے لیے مرتا ہے جو نبی کی عزت و ابرو کے لیے مرتا ہے فرمایا کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے اور قرآن شہادت کے بارے میں کہتا ہے يقتل فی سبیل اللہ اموات کہ اسے مردہ بھی مت کہو یہ تو زندہ ہے زندہ ہم قربانی سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں حضرت آسین لان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو مر گیا جانور اس لیے مرا کہ اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوا یہ جو تم مرتے ہو بچھونے میں یہ مرتے ہو ہاسپٹل میں یہ مرتے ہو ایکسیڈنٹ میں یہ مرتے ہو ہارٹ اٹیک آ کر یہ مرتے ہو برین ٹیومر آ کر اللہ کے راستے نے قبول نہیں کیا اور جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اللہ اور آسمان کے فرشتے ان کی روح لینے کے لیے آتے ہیں اور لڑتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں کیا تم نے اس کے بدن میں روح ڈالی کہتے ہیں کہ نہیں کہا کس نے ڈالی کہا اللہ آپ نے کہا روح میں ڈالوں اور شہید ہونے کے بعد تم لے لو روح میں نے ڈالی ہے اور شہادت کی موت مری ہے تو روح کا استقبال میں کروں گا اس روح کا ویلکم میں کروں گا اس روح کو اپنے ہاتھ میں میں لوں گا تو فرمایا کہ تم جو کھاتے ہو بری موت کا کھاتے ہو ہم جو کھاتے ہیں وہ شہادت کی موت کا کھاتے ہیں اللہ کے قبول کا کھاتے ہیں کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت مولانا قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم علم سے بات نہیں سمجھتے فہم سے فراست سے بات نہیں سمجھتے فرمایا ایک نل کا وہ ہے ٹیوب ویل وہ ہے بور ویل وہ ہے جو تم نے لگایا ہوا ہے اور ایک نل کا اللہ نے لگایا ہوا ہے بتاؤ تم کس نلکے کا پانی پیتے ہو پیشاب پیتے ہو تم یا اپنا بور ویل لگایا ہوا تو جو جواب تمہارا ہوگا وہ جواب ہمارا ہوگا بڑے فراست والے تھے اسی لیے وہ بد نصیب ہے کائنات کا منحوس کتا ہے جو دینی مجالس سے دور ہے آج کے زمانے میں سگنل میں کھڑو پوسٹر انسان کو برباد کرتا ہے الیکشن کے موسم میں جاؤ سیاسی کتے ہمیں ہڑپ لیتے ہیں مال و دولت کے پجاری بازار میں ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں لے کر دے کر ایک جمعہ کا پلیٹ فارم ہے جہاں اولیاء کرام کے واقعات جہاں قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں پیغمبروں کی باتیں اگر کسی کو یہ فیصلہ کرنا ہو اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ ہے یا اللہ کے یہاں یہ مبہوز ہے تو سمجھ لو جو مسجد میں پہلے آتا ہے نماز کے لیے جمعہ کے لیے یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اور یہ کے جو آتے ہیں پیشاب پاخانہ کھا کر یہ اللہ کے مبوض اور اللہ کی نگاہوں سے گرے ہوئے بندے ہیں پھر حضرت مولانا نے فرمایا قاسم نانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ جانور جب اپنی موت مرتا ہے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے پنڈلی سے روح نکلی گڑگے تک آئی گڑگے سے روح نکلی کمر تک گئی کمر سے روح نکلی پسلیوں تک آئی تڑپل ربی کا یوم ادین المسا اور فرمایا میرے راستے میں جو مرتا ہے اللہ کے راستے میں جو جامع شہادت نوش کرتا ہے فرمایا کہ جانور پر جب چھری چلائی جاتی ہے مسئلہ کیا ہے جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور حرام ہو جاتا نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر چھری چلائے زبا تو اب بھی ہوا لیکن حرام ہو گیا جانور لیکن اللہ کا نام لے کر اگر جانور پر چھری چلائی جاتی ہے تو وہ جانور حلال کیوں ہو جاتا ہے فرماتے ہیں علماء کرام کہ جانور کے سامنے جب بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو جانور اللہ کا نام سن کر مدہوش ہو جاتا ہے اللہ کے نام کی مستی اس پر تاری ہو جاتی ہے جیسے مجنون کے سامنے کسی نے لیلا کے تذکرے کو چھیڑ دیا ہو کسی نے بچھڑی ہوئی کے سامنے مجنون کا تذکرہ چھیڑ دیا ہو اور کسی نے بچھڑی ہوئی ماں کے سامنے اپنے بچے کو لے آئی ہو تو کیا وہ ماں کھانے کی طرف جائے گی پینے کی طرف مدہوش ہو جائے گی فرمایا وہ جانور جو جنگلوں میں رہتا تھا بسم اللہ ہی اللہ اکبر انی حنیفا وما انا من المشرکین پڑا جاتا ہے اللہ کا نام سن کر کلام پاک کی آیت سن کر اتنا مستی میں کھو جاتا ہے گویا اس کو آپریشن کرنے سے پہلے جیسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے ایسا مدہوش ہو جاتا ہے اب چھری چل رہی ہے اس کو جنت کے مزے آ رہے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں اس کو دیکھ کر جذبہ شہادت کو یاد کرو اس کو دیکھ کر اللہ کے راستے کی موت کو مانگو اور دعا کرو اللہ عمر رکنا شہادت فی سبیل اے میرے اللہ مجھے بچھانے کی موت نہیں چاہیے میرے اللہ اس بکرے سے عبرت حاصل کرتا ہوں اس دمبے سے عبرت حاصل کرتا ہوں کہاں جنگلوں میں پہاڑوں میں بیا کے اندر پڑا ہوا تھا مولا آج تیرے نام پر شہید ہو رہا ہے آج تیرے نام پر عزت ابراہیم کی یادگار کو یہ زندہ کر رہا ہے اسی لیے علماء نے لکھا عورتوں کے مرد اگر قربانی اس کے نام سے دی جا رہی ہے بہتر افضل یہ ہے کہ خود وہ قربان کرے کیوں اس قربانی سے اپنی شہادت کی یاد تازہ ہوتی ہے اس قربانی سے اس خون کو دیکھ کر کل الا کلیمت اللہ کے لیے اسلام مسلمان دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا آج یہ خون جو اللہ کے راستے میں بہا ہے دیکھ کر تربیت ہو جائے گی تو کل اس خون کو دیکھ کر نہیں گھبرائے گا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا خون جس خون کے خطرے کے زمین پر پڑنے سے پہلے دینے والا اللہ کے یہاں مقبور اور معجور ہو جاتا ہے اسی لیے اگر کسی کو قربانی دینی نہیں بھی آتی ذہ کرنا نہیں بھی آتا عورت جانتی نہیں کم سے کم اپنا باپ کر رہا ہے بھائی محرم کر رہا ہے سامنے اس منظر کو دیکھے کہ کل اگر اعل کلیمت اللہ کے خاطر کل کسی دجالی فتنے کے خلاف کل کسی امریکی فتنے کے خلاف کل کسی نسارا عیسائی انگریزی فتنے کے خلاف اس عورت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خولا حضرت سمیہ بن کر میدان جہاد میں آنا چاہے تو کل باپ کے ہاتھوں قربانی کے خون کو یہ دیکھ چکی تھی تو اس کی عادت اس کی بن چکی تھی یہ قربانی ایک رسم کا نام نہیں ہے ایک رواج کا نام نہیں ہے اس خون کو دیکھ کر جذب جہاد کی یاد تازہ ہو اس جانور کے تڑپنے اور بیٹھنے کو دیکھ کر اپنے جذب شہادت کو مانگے تڑپ پیدا ہو اس کی کہ کیسے اللہ کے نام سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ایسے ہی آقا نے فرمایا یہ جو تم دیکھتے ہو کہ بمباری ہوئی اور جسم کے پرپچے اڑ گئے اور کسی نے فدائی حملہ کیا جسم کے ٹکڑے ہو گئے لوگ کہتے بھائی کتنی بری موت پر آلے آزم اللہ کیا یہ جانور بری موت پر کیا مینا کے اندر لاکھوں اونٹ بری موت پر ان کو پوچھو اللہ کا نام سن کر ان کے مرنے میں کتنی لذت آتی ہے لطف آتا ہے تو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنے میں وہ مزہ آتا ہے وہ لطف آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا تین مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھے جنت سے دنیا میں بھیجے اور جام شہادت میں نوش کروں کہاں ہے جذبہ یہ کہاں ہے اچھا اچھا گوشت فریج میں رکھ لو رام داماد کو دے دو اور رواس کے کباب بنا دو چھچڑے اور بوٹیاں غریبوں فقیروں کو دے دو ہو گئی داڑھی بڑھاؤ نماز چھوڑو سنیما کو آباد کرو کسئی جب جانور کی قربانی دیتا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر حلال ہو گیا لیکن یہ کیوں کہا گیا وہ نماز کی نیت کیوں کرائی گئی نماز یہ جو پڑھا جاتا ہے انی وجہ تو وجہ علی ندی فتح و حنیفا یہ قربانی جو نماز کے لیے نیت ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے اے اللہ اسے گواہ بنا کر ہم تیرے دربار میں دے رہے ہیں کہ جب تو جان مانگے جان دیں گے اولاد مانگے اولاد دیں گے بیوی مانگے بیوی دیں گے مال دولت مانگے ملک مانگے اے اللہ سودا ہو چکا ہے ان اللہ اشترا بان لهم الجنہ اے اللہ تیرے دین کے سامنے دنیا اچھی نہیں لگتی اے اللہ حضرت فاطمہ کے دوپٹے کے سامنے یہ دنیا کی گوری میمیں یہ دنیا کی رنڈیاں اچھی نہیں لگتی اے اللہ تیرے نبی کے روزے کی جالی کے سامنے گمبد قدرہ کی ہریالی کے سامنے مولا یہ بیٹ ہاؤس بیت الخلا لگتا ہے یہ تاج محل استنجا خانہ لگتا ہے لگ رہا لگ رہا بھاگتے نہیں مال کے پیچھے دولت کے پیچھے کیا حیثیت ہے دین کی کیا حیثیت ہے آج نماز کی علماء کی نماز کو چھوڑو کوئی بات نہیں جورو ایک دن کمر پلٹ کر سو گئی تلوے چاٹتا ہے کتا کیجی ناراض کیا ضرورت جی ہے اللہ کے دین کو چھوڑا اللہ کے گھر کو چھوڑا اولیاء کے دامن کو چھوڑا میرے رب نے بھی کہا کہ جس نے میرے در کو چھوڑا میری بھی عزت کی قسم کہ حیض و نفاس کے قدمن نہ چھٹا تو میری بھی کہہ لینا نہیں ہو رہا آؤں میں دکھاؤں شادی خانوں میں آؤں میں دکھاؤں گھروں میں جب تم حضرت ابراہیم کی طرح حاضرہ کو چھوڑ نہیں سکتے حضرت ابراہیم کی طرح اولاد کی خواہشات پر چھری نہیں چلا سکتے کیا ضرورت تھی ایک ڈمبے کو لے کر مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک بکرے کو لے کر مذاق کرنے کی جیسے بینکوں کے اندر ودھان سبھا کے اندر سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے کون آیا کون گیا کتنے بجے آیا کتنے بجے گیا کام کرو حلال حرام کی بحث پاس میں رکھو مسجد کے اندر ان کیمروں کو لگاؤ چالیس دن تک لگاؤ اسی دن تک لگاؤ ریکارڈ کرو کہ کون مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا اور کون بھیڑ و چمار کے نطفے سے پیدا ہوا میرے آخا نے فرمایا کہ مومن اور کفر کے اندر کافر میں بھیڑ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے جب تجھے نماز کا پاس نہیں ہے کیوں جانور لے کر بچوں کے ہاتھ میں دے کر گلی گلی پھیرا رہا ہے ان کے گلے میں پھول کی مالا ڈال کر گلی گلی پھرا رہا ہے کیا وزا کر رہا ہے لنتنا لا ہتھا تم پکو مما تو میرے اللہ نے کہا نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی خواہشات کی قربانی نہ دو نفس کا پجاری ہے نمازی بھی بے نمازی بھی داڑھی والا بھی داڑھی منڈا بھی امام بھی مختدی بھی عالم بھی جاہل بھی ہر کوئی ذرا نفس کو ٹھیس پہنچی ایک مرتبہ ایسے ہوا ہمارے مسجد کے آگلی پیر کے اندر وائر کی خرابی ہو گئی اور یپیم ریسیو کرنے لگا ہم جو زمانے میں ہیں نا یہ ہوا میں ناچ ہے گانا ہے اس میں سو سو ٹی وی کے چینل ہے اسے ریسیور لگاؤ ٹی وی لگاؤ نظر آئے گا یفیم لگاؤ گندے گندے گانے آئیں گے یہ جو سانس لے رہے ہیں اس میں ٹی وی کے سو چینل ہیں یہ جو سانس لے رہے ہیں اس میں یقین کے سیکسی گانے ہیں ذرا موقع ملا بجنے لگا تار چھوٹ گئی تھی اذان کے لیے آن کیا گیا سوئچ تو یقین کا بھجن آنے لگا میں نے کہا اللہ کیا ہوا مسلمان مسلمان اللہ کے گھر کے لیے کئی الیکٹریشنوں کو ہم نے فون کیا منتیں کی سماجتیں کی ہم گواہ پیش کریں گے ہم گواہ پیش کریں گے کوئی تیار نہیں ایک آیا دس منٹ کا کام کیا اور کام بھی نہیں کیا دو سو روپے مزدوری لے کر چلتا بنا مسلمان اللہ کے گھر سے تجھے جنازہ ملنا ہے اللہ کے گھر میں تیری نماز جنازہ پڑھنا ہے یہ جو دیکھتے ہیں نا حیدرآباد میں دھیڑا مسلمانہ کو مار ڈالے گجرات کے اندر مار ڈالے بلگام میں مار ڈالے ہبلی میں مار ڈالے میرا اللہ جس امتی کے خون میں نبی کی محبت ہو وہ دیڑوں کے ہاتھ مرے گا جس امتی کے دل میں تیرا قرآن ہو وہ چماروں کے ہاتھ مرے گا مولا یہ وہ ہے جو مسجد کے دشمن یہ وہ ہیں جو علماء کے دشمن یہ وہ ہیں جو قرآن کے دشمن مسجد سے بھجن کی آواز کو جس نے دور نہیں کیا یہ بابری مسجد کی قوم لڑائی لڑے گی نہیں بلاؤ ایک فون اجنبی کرو میں M L A Kumaraswamy بول رہا ہوں کہیے سر کہیے کہیے کچھ غلطی ہو گئی میں نے صبح میں فون کیا تھا معاف کیجیے صاحب معاف کیجیے چمار کی پیشاب چاٹنے والے اللہ کے گھر کی تیرے پاس عزمت نہیں ہے نہیں ہے میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں نہیں ہے نہیں ہے نہ اللہ کے گھر سے تعلق میرے آقا نے فرمایا سات قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے ہم نے اس کو ڈانٹا پونے میں کبھی اس نے معافی نہیں مانگی حضرت میری اصلاح کر دیجیے مجھ سے غلطی ہو گئی نہیں اس نے سوچا یہ کون ہوتا ہے ڈانٹنے والا میں نے کہا کہ مسجد سے تم جب بھجن کی آواز دور نہیں کر پائے تو کیا بابری مسجد سے رام للہ کی مورتی ہٹاؤ گے ہے تم پر فون کٹ کر دیا اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے دو کوڑی کا ملا مجھے اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ایمان کو اس نے جگایا مجھے احساس دلایا میرے غیرت کو للکارا کوئی ضرورت نہیں تھانے دار ناراض ہو جائے کاؤنسلر ناراض ہو جائے بھیڑ و چوار ناراض تجھے کیا ضرورت قربانی کی کیا ضرورت ختنہ کرنے کی اپنی مسلمان بنا ہوا ہے چہرے پر داڑھی نہیں دل میں ایمان نہیں مسجدوں کی قدر نہیں ایک رسم ہے باپ کیا تو بیٹا بھی کر لیا اب جہاد کی تشریح کون اوباما کرے گا اور ایئرپورٹ کے اندر قافلہ اترا کئی کافر اور مشرق اس امید میں گئے کہ امریکہ کے گوڑی چمچماتی رنڈیاں اتریں گی لیکن یہ مشال اماما آئی بیگم اماما اس نے بھی بڑا اچھا کام کیا قافلے کی نظر توڑنے کے لیے جیسے خوبصورت بچے کے گال پر کالا ٹپکا لگایا جاتا ہے مشال کے معنی روشن کے لیکن یہ وہ مشال تھی جو بجھ چکی تھی اس کے ساتھ آئے اور میں نے کہا قرآن سچ کہتا ہے مانو میری بات میری بات مانو آ جاؤ مسجد کی طرف آ جاؤ قربانی دے کر عہد کر لو کل ان سلاتی ونوسو کی وماہیا و مماتی للہ نکال کر پھینکو اپنی جورو کی محبت کو نکال کر اولاد کی محبت کو نکال کر پھینکو مال و دولت کاروبار کی محبت کو ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے خدا نے ہماری روزی لکھ دی ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے خدا نے ہماری زندگی لکھ دی ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے خدا نے ہماری موت لکھ دی پوری دنیا مل کر ایک سیکنڈ پہلے ہماری جان نہیں لے سکتی پوری دنیا مل کر خدا کے مقدر رزق میں ایک دانہ نہیں بڑھا سکتی تمہاری پریشانیوں تمہاری مصیبتیں تمہاری بیماریوں کا علاج آؤ میں اگریمنٹ کراتا ہوں اگریمنٹ جھوٹا ہو میرے منہ پر تھوک دینا مر جاؤ میرے قبر پر پیشاب کر دینا آؤ میں اگریمنٹ کراتا ہوں ولی اللہ عزت ولی رسول کوئی موقمی لینا ورکل منا تمہاری عزت قرآن میں ہے تمہاری سربلندی دین اسلام میں ہے کل ان سلاتی ونوسوں کی مانا چھوڑو چھوڑو چھوڑو جورو کی محبت کو قربان کرو اولاد کی محبت کو قربان کرو مال دولت کی محبت کو قربان کرو حیال سلا حیال الفلاح یہ کہانی گیا کہ محفل نکاح میں آزان نہیں دی گئی کہ یہاں کامیابی ہے جورو کے جب ملن ہوا اس وقت نہیں کہا گیا حیال الفلا اللہ کے گھر کو بلایا گیا تو کہا گیا آؤ کامیابی یہاں ہے بہت دور نکل گئے تم خودکار عذاب کی مشین آٹومیٹک عذاب کی مشین لگی ہوئی ہے دنیا کی ہر ترقی کو زوال ہے دنیا کے ہر اجالے کو اندھیرا ہے دنیا کی سپر پاور طاقت کا مالک اوباما جب آیا لوگ یہی سمجھ رہے تھے ہندوستان کی شان بڑھ جائے گی لیکن ہندوستان کے اخباروں نے یہ لکھا کہ دیوالی کے اجالے میں امابا نے کالک کو لیپ دیا اس کی طاقت چلی گئی اس کی قوت چلی گئی وہ گیا زمانہ کہ جب لوگ اس کی اونیاں پکڑ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا کے جھوٹے خدا سے ہم ہاتھ ملا رہے ہیں اب تشمی اس کی موجودگی کے اندر اخباروں میں کالم لکھا جانے لگا مجھے بابا کے آنے اور جانے سے کوئی سروکار نہیں ہے مذہب اسلام کی نورانیت مذہب اسلام کی سچائی میرے محبوب کے طریقوں کی قوت اور نوراتیت کے سامنے ایسے کروڑوں اماما بش کلنٹن پیدا ہو جائے میرے محبوب کے پیشاب کے قطرے کو نہیں لگ سکتے مجھے یہ بتانا ہے کتنی تھوتو ہوئی اخبار نے لکھا کہ دیوالی کے اجالے میں اس نے کالی کو لیپ دیا اور آیا تو کہاں آیا بامبے آیا جہاں چھبیس گیارہ کی ایک مظلومیت کی تاریخ تھی کیا یہ تاریخ کشمیر کے اندر نہیں تھی کیا کشمیر کی گلی کوچوں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو نہیں لوٹی گئی جب یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری بھی ہمارے ہیں تو کیوں یہ کشمیر نہیں گیا تھا کشمیر کا خون خون نہیں کشمیر کے آبرو آبرو نہیں جیتے جاگتے اس کی موجودگی کے اندر گیا وہ زمانہ جب جھوٹے خدا کے نقارے بچتے تھے جھوٹے خدا کے نقمے گائے جاتے تھے اللہ نے آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں دکھا دیا اور ہندوستان کو آنے سے پہلے اس نے ہندوستان کو سوغات دی ہندوستان کو گفٹ دیا تحفہ دیا جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر طیبہ پر پابندی لگا کر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ہندوستان کو خوش کر دیں گے لیکن یہاں کی بی جے پی خوش نہیں ہوئی اس نے کہا کہ پورے دورے میں اوباما نے پاکستان کا ہی نام نہیں لیا نہ خدا ہی ملا نہ وشال استدم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے میرا اللہ تو دکھا دیا کہ جو طاقت ہے آج وہ طاقت باقی نہیں رہی ہے آج امریکہ مقروض ہو چکا ہے اس کی پالیسی پیسوں کی فائنانشیل کیپیسٹی ویک ہو چکی ہے آج وہ ہندوستان سے کاروبار کرنا چاہتا ہے آج وہ چائنا سے بھیک مانگنا چاہتا ہے اور میرے محبوب کی مسواک کی طاقت کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک ایسے ہی چمکتی دمکتی رہے گی ایک مسواک کی کاڑی میں جو طاقت ہے ایک تصویر کے دانے میں جو نورانیت ہے ہزاروں اوباما کلنٹن بش آئیں گے مر جائیں گے وقل جال حق وضح الباطل ان الباطل کانا سہو کا میرے اللہ نے کہا حق آتا ہے تو باطل کو مٹانے کے لیے اور باطل مٹنے کے لیے پیدا ہوا جو باطل مٹنے کے لیے پیدا ہوا مسلمان مکے مدینے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اوباما کے جذب جہاد کی جو تشریح اس نے کی کتنے مسلمانوں نے اس کی تائید کی اخباروں میں کالم لکھے اوباما نے کہا کہ اسلام اچھا مذہب ہے بشرطے کے بدر کی تاریخ کو نہ دوہرایا جائے بشرطے کے عہد اور ہنین کی تاریخ کو نہ دوہرایا جائے بشرتے کے جذبے جہاد مسلمانوں میں قتل ہو جائے ارے جان ہی چلے جائے گی ڈاکٹر میں علاج کیا کرے گا جان چلے جائے گی انجینئر میں بنگلہ کیا تعمیر کرے گا مسلمان میں جزب جہاد چلا جائے گا تو ہر چیز کس چیز کا مسلمان اور مسلمانوں نے تعریف کی جو غلام محمد قادیانی کے پروردہ کانوینٹ کے تعلیم یافتہ یونیورسٹیوں کے ڈسے ہوئے تھے اخباروں کے اندر انہوں نے کالم لکھا بہرحال لکھتے رہو مرتے رہو علم تو بےغیزی ہر سال اس امت کا فرض بکرا دے گا گائے دے گا بمبا دے گا بھینس دے گا اونٹ دے گا اعلان کرے گا سلاتی و نسو کی للہ رب العالمین اے اللہ جس طریقے سے اس کا خون بہا ہے اس خون کو گوا بنا کر کہتا ہوں کہ کل اگر میرے خون کی ضرورت ہو تو میں اپنا لہو دوں گا اے اللہ اگر میرے جان کی ضرورت ہو میں جان دوں گا کل بیگم کی ضرورت ہو حضرت حاجرہ کو جیسے ابراہیم نے دیا ایسے دے دوں گا اولاد کی ضرورت ہو جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو دیا ایسے دے دوں گا ملک کی ضرورت ہو جیسے آقا نے مکے کو دیا اور مدینہ طیبہ چلے گئے آپ کے حکم سے ایسے ملک دے دوں گا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے دوپہر میں قربانی ہوئی غور سے پہلے داڑھی بڑھی گیارہ بارہ بجے قربانی ہوئی اور زہر کی نماز چھوٹی گئی کیا ٹھٹا ہے کیا مذاق ہے مسلمانوں دلحجا کا مہنا یادگار خلیل کا مہنا ہے صفا مروا کی صحیح طواف منا مزدلفہ ارفات اور قربانی کی یادگار کا مہنا ہے مسلمانوں کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا دنیا کی غلامی کر کر کچھ نہیں ملے گا دجال کا پیشاب پی کر ان کا لن تخریخل الارضا ولن تب الجبال طولا میرے اللہ نے کہا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اے اکڑنے والے ولا تم فی اردی مرا اکڑ کے زندگی مت گزار ان کا لن تخریق خل ولن تب الجبال طولا تیرے چلنے سے زمین نہیں پھٹ جاتی اور تیرے پہاڑ اگلنے سے پہاڑوں میں راستے نہیں نکل جاتے کچھ نہیں ہوتا ایک بال بیگا نہیں کر سکتا ایک بال بیما نہیں کر سکتا اپنے جسم پر اگنے والے سفید بال کو کالا نہیں کر سکتا اپنی گزری ہوئی جوانی کو ایک پل نہیں لا سکتا اپنا گیا ہوا بچپنا ایک پل نہیں لا سکتا ان نقل تخریق قلع ورن تب جبالا تولا تو محتاج ہے میرے رب کا تو محتاج ہے میرے قادر مطلق کا تو محتاج ہے اللہ خالق کا اللہ رازق کا آجا اعلان کر ان سلاتی ونوزی ومایا یا وماتی اے اللہ جو ہو گیا ہو گیا اب یہ جانور کو قربان بنا کر میں اب اس کے بعد میری زندگی اسلام کے لیے میرا جینا میرا مرنا ہے کوئی اٹھنے والا ہے کوئی اللہ کے راستے میں کھڑا ہونے والا اچھا لگتا ہے کہنے والے کو اچھا لگتا ہے سننے والے کو جذبہ بیدار بھی ہوتا ہے ہم ہاں، علی صاحب جو کہہ رہے ہیں صحیح اور موزن نے فجر میں کہا اصلا تو من النوم حالت جنابت میں گندی عورت کے بغل میں پسینے کی بدبو ہوئے سونا تب اچھا لگتا ہے تب پتا لگے گا تو کان میں بیٹھا ہوا ہے دس تین دس دین کی صدا لگا رہا ہے اور مؤذن نے بلال کے نائب نے کہا آجا حیال حیا یہ کاروبار میں یہ جوتوں کے ناپنے میں تیری کامیابی نہیں میرے در سر جکانے میں تیری کامیابی ہے تب پتا لگے گا تب پتا لگے گا معاذ اور معاوس کے قصے مسجد میں اچھے لگتے ہیں ابو جہل کا قتل ہونا مسجد میں اچھا لگتا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا قصہ مسجد میں اچھا لگتا ہے یہ زبان جب چلتی ہے یہ زبان جب چلتی ہے مسجد کے باہر یہ قدم جب اٹھتے ہیں مسجد کے باہر جب اس طرح کلے پر چلتا ہے مسجد کے باہر حجام کی دکان میں کب پتا لگے گا کہ کتنا جذبہ ابراہیمی تیرے دل کے اندر ہے اور کتنا اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ تیرے دین کے اندر ہے کتنے لوگ ہیں بھائی کیوں نہیں آتے نہیں ذرا سوادو اڑی ہو جاتے ہیں کرنا کیا ہے تجھے کرنا کیا ہے جمعہ میں کیا کرنا ہے جو روح کی یاد میں تاج محل بنا لیا لال قلعہ بنا لیا کتب کیا پھاڑ دیا تو نے قرآن کہتا ان کلن تقری قلن ارے نماز چھوڑی ہندوستان کی حکومت ملی وائٹ ہاؤس کا مالک ہو داڑھی اڑایا تجھے آسکر کر اوارڈ کیا ملا تجھے ان تخری قل ارزا ولن تب الجبال جی بالا میرا تو زمین نہیں پاڑ سکتا پہاڑ منگل نہیں سکتا آجا آ جا اللہ کے گھر کی طرف اس قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تیرا دل نہیں مانتا دل کی چھوڑ رب کی مان داڑھی رکھنے پر تیرا من آمدہ نہیں تیری بیوی راضی نہیں چھوڑ اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر بیوی مانے نہ مانے تجھے طلاق دے سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا تو چھٹ سکتی ہے اولاد تم مجھے گھر سے نکال سکتے ہو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آخا کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا میری مانو مانو میری دین میں آؤ گے تو دنیا ملے گی اور دنیا میں جاؤ گے تو دنیا بھی نہیں ملے گی اور آخرت بھی نہیں ملے گی مانو عملیات والے کچھ عمل ایسا رکھتے ہیں کہ جس کے اندر کہتے ہیں کہ دستے غائب ہے دستے غیب کا ایک عمل ہے اب یوں کیا تو آم آ گیا یوں کیا تو سیب آ گیا یوں کیا تو واچ آ گئی اس کو کہتے ہیں دستے غیب ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین نے منع فرمایا اس علم کے حاصل کرنے کو کہا اگر کوئی اس علم کے پیچھے جائے گا اور اس علم کی جستجو کرے گا تو اللہ سے توکل ہٹ جائے گا علم ضرور ہے وہی ہم آپ کو چاہیں دے سکتے ہیں عملیات کی کتابوں کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے یہ طریقہ اپنا ہوگے دستقیب حاصل ہوگا نہ بی ایل میں جانے کی ضرورت ہے نہ سافٹ ویئر بننے کی ضرورت نہ ایچ ایم ٹی میں جانے کی ضرورت نہ امریکہ میں جا کر جھوٹے پیالے دھونے کی ضرورت نہ عرب میں جا کر اون کا پاخانہ صاف کرنے کی ضرورت غیب کے مالک ہوئے بیوی کو بنارسی ساڑی کی ضرورت تھی یہ لیا یہ دیا گھر میں فریج کی ضرورت تھی یہ لیا یہ دیا لیکن علماء کہتے ہیں یہ توکل کے خلاف ہے یہ تقوی کے خلاف ہے مسلمان کو یہ علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے دارلوم دیومن کے جو اکابر مفتیان کرام میں ہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ زبردست علم والے اور زبردست پکا کی جزیات کو جاننے والے اللہ نے دارلوم دیومن سے ایسے ایسے ماہرین کو پیدا کیا کہ دنیا اش اش کرتی رہ جاتی ہے بہرحال میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ دستے غیب ہوتا کیا ہے لیکن چونکہ قربانی آ رہی ہے تو میں آپ کو اس کے ضروری احکامات بتا دوں نوی ذیل الحجہ کو ویسے تو ایک ذیل حجا سے نو ذیل الحجہ تک روزہ رکھنا دن کا اور رات میں عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے آخا نے فرمایا دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے اگر کوئی ان نو دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو نو ذیل حجا یعنی ہمارے بنگلور کے اندر اور تقریباً ہندوستان میں تمام علاقوں کے اندر منگل کہ دن جو آ رہا ہے وہ ہندوستان کا یوم عرفہ اور نوی ذیل حجا ہے اور یہاں بدھ کے دن چار شبے کے دن عید ہے تو لہذا کم سے کم نوی ذیل حجا کا روزہ ضرور رکھا کریں اس کی بڑی فضیلت ہے اور حجاج کرام کو جو عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا اس لیے منع کیا گیا کہ تم روزے سے زیادہ فضیلت والی چیز عرفات کا وقوف تمہیں حاصل ہے تو نچلی چیز حاصل کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں لیکن جو لوگ عرفا کے میدان میں نہیں ہیں ان کی فضیلتوں کو ٹچ کرنے کے لیے اور ان کے قریب جانے کے لیے کم سے کم یوم عرفا کا روزہ ایک دن کا ضرور رکھیں اور اپنے بچوں سے بھی رکھوائیں حالانکہ ہے بچوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی نفلی لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ منگل کا دن جانے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات عید کی رات آتی ہے اور عید کی رات ہم آری عورتیں مہندیاں لگانے میں اور چاول چننے میں اور عید کے پکوانوں کی تیاری میں اور مرد حضرات عید کی تیاریوں میں جٹ جاتے ہیں آخا نے فرمایا کہ پانچ راتیں اس امت کے لیے ہیں جو بڑی قیمتی ہیں ان پانچ راتوں کے اندر یہ رات بھی ہے ویسے ضلح کی نو راتیں بھی دس راتیں بھی ہر رات شب قدر سے افضل ہے بالخصوص چار شمبے کو عید اور منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ رات بڑی قیمتی رات ہے جتنا ہو سکے پوری رات نہ صحیح ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بارہ بجے تک ساڑھے بارہ بجے تک کم سے کم تلاوت کیا کرے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی ہرمان والا بد نصیب آدمی جگ نہیں سکتا آخری مرحلہ یہ ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تقبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے آخا نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی فرد عشاء اور فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ساری رات جگنے کا اسے ثواب ملتا ہے تو اس لیے کم سے کم وہ دن خاص طور سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور قربانی چھ سو بارہ گرام چاندی کی قیمت سے زائد چیزیں ضروریات زندگی کے علاوہ میرے پاس دو تین جوڑے ہیں میری زندگی ہو سکتی ہے تیس جوڑے چالیس جوڑے قیمتی کوٹ اور یہ قیمتی ابا رکھے ہوئے ہیں اور ضروری برتن کے علاوہ گھر کا جینا کتنے برتنوں سے ہو سکتا ہے دو چار برتن وہ چھوڑ کر اسٹیل کے سیٹ ہیں المونیم کے سیٹ ہیں کانچ کے سیٹ ہیں شوکیس ہے فریج ہے ٹیلی ہے خالین ہے ایک سے زائد گھر ہے سواریاں ہیں یہ سب ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اور جس کے پاس چھ سو بارہ گرام چاندی کی موجودہ قیمت فرض کیجئے کہ پندرہ ہزار روپے یا بیس ہزار روپے قیمت ہے اگر یہ قیمت کا مکان ٹی وی فریج ضرورت سے زیادہ کپڑے اور ضرورت سے زیادہ سامان ہے اس پر قربانی واجب ہے اور اگر وہ قربانی نہیں دیتا آخا نے فرمایا ہمارے عیدگاہ آنے کے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی قربانی دمبے کی نہیں دے سکتا یا بکرا نہیں خرید سکتا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ جانور کے اندر حصہ لے اگر یہ بھی نہیں لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا مستحق ہو جائے گا اسی لیے ہم نے راہ نکالی ہے کہ جھارکھنڈ کے علاقے میں جو سات سو روپے ہے قربانی یہ تو وہ ہے کہ جو بھیک منگا دے سکتا ہے اور خاص طور سے جس کے پاس گنجائش نہیں ہے یعنی قربانی واجب نہیں ہے وہ آدمی بھی قسم کھا لے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زندہ رہنے تک میں ایک قربانی دیتا رہوں گا حضرت علی دو دمبا سبا کر رہے تھے قربانی دے رہے تھے ایک صحابی نے پوچھا یہ دو جانور دے رہے ہیں فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور جن لوگوں کو طاقت ہے قوت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ازواج متحرات کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طرف سے ساری امت کے مرحومین کی طرف سے ساری امت کے اولیاء کی طرف سے دیکھو ایک تو یہ ہے کہ کسی کی بدلے قربانی دینا میری قربانی دے رہے ہیں آپ تو ایک کے بدلے ایک آپ کی بیوی کی قربانی دے رہے ہیں ایک کے بدلے ایک لیکن قربانی کا ثواب پہنچا رہے ہیں تو ایک قربانی نقلی دے کر اس کا ثواب سینکڑوں کو پہنچایا جا سکتا ہے پوری ازواج متحرات کے نام پر ایک قربانی پورے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی اولاد کے نام پر ایک قربانی پوری امت کے مرحومین کے نام پر ایک قربانی پوری امت کے اولیاء کے نام پر ایک قربانی پوری امت کے شہداء کے نام پر ایک قربانی عیسال ثواب کرنا اور چیز ہے اور کسی کی وسیعت پر قربانی کرنا اور چیز ہے عیسال ثواب کے لیے یہ قربانی کے اندر کئی ناموں کا ارادہ کیا جا سکتا ہے بڑا سستا سودا ہے خدا جانے اگلے بکر عید کے اندر کس کو قربانی نصیب ہو یا خود قربان ہو کر وہ مٹی کے تلے چلا جائے اس لیے اب الحمدللہ چار شمبہ جمعرات اور جمعہ تین دن ایام نہر ایام قربانی آ رہے ہیں اور یہ فضیلت ہے اس سے جانور کم نہیں ہوتے اس سے جانور بڑھتے ہیں شہید ہونے سے انسان کم نہیں ہوتے اس سے اور انسان بڑھتے ہیں اس سے جذب شہادت بیدار ہوتا ہے اور <coughs> قربانی کا جو گوشت ہے وہ کافر کو دیا جا سکتا ہے کوئی بات نہیں اور قربانی کے جانور کی جو تقسیم ہے برابر سرابر کرنا سات حصے اندازے سے اٹھا کر نہیں کرنا برابر گرام گرام کرنا آخا نے فرمایا اگر اس کے اندر کمی بیشی ہوگی تو سود ہو جائے گا اور سود کا گنا ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ بلاکار کرنے کے برابر ہے اور اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کے تین حصے ایک اپنے لیے ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک اور روا کے لیے یہ تین حصے کرنا مستحب ہے اور اگر نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے اور جو چمڑے آتے ہیں میں سال ب سال کہتا ہوں جو مدرسے اور بیت المال ہیں اور وہ مدرسے جن میں قیام و تام ہیں ہاسٹل ہے ان کے نمائندے ہم تک پہنچتے ہیں لیکن جو بیوہ ہے اس کا کوئی سکیل نہیں ہے کوئی یتیم ہے اس کا کوئی نمائندہ نہیں ہے افضل یہ ہے کہ جہاں قربانی میں اتنی محنت لگی ذرا اور محنت کریں کہ ان چمڑوں کو بیچ کر یہ پیسہ اپنے خاندان کے غریبوں کو اپنے خاندان کے یتیموں کو اپنے خاندان کے مسکینوں کو دیں میں آج اللہ دن کے اجالے میں ببانگے دوہل کہتا ہوں کہ مدارس اور بیت المال کے مقابلے میں اپنے خاندان اور اپنے علاقے کے غریبوں کو دینا زیادہ ثواب ہے اس لیے کہ مدرسہ ہے اس کی ایک زبان ہے بیت المال ہے اس کا ایک اعلان ہے بیوہ بیچاری گھر میں پڑی ہی ہے اور جو ہے دکھ کے اندر جمیلوں میں سڑ سڑ کر ایڑیاں رگڑ کر مر رہی ہے دوا کی محتاج ہے دانے دانے کی محتاج ہے تو ہم جو ہے اس میں افضل یہ ہے کہ اس چمڑے کا پیسہ ان کے گھروں تک پہنچائے اور مدرسے کے مقام یا ایک چار جانور ہیں تو آپ نے دو مدرسے کو دے دیے دو تو کم سے کم خاندان کے غریبوں کے لیے دے اس لیے کہ مدرسہ کچھ کہہ سکتا ہے کچھ سنا سکتا ہے نماز ہوئی سلام پھیرا گیا امام صاحب اعلان کرتے ہیں فلاں دار العلوم کے سفیر آئے ہیں اتنا بجٹ ہے اتنے بچے پڑھتے ہیں اس غریب کے چولہے کا بجٹ کون بیان کرے گا اس کے گھر میں اندھیرا ہے اسے کون بیان کرے گا اس لیے محنت کر کر آپ جو ہے چمڑے کو بیچ کر آپ اس کا پیسہ غریبوں کے لیے دیں جانور زیادہ ہو آدھا مدرسے کے لیے اور آدھا غریبوں کے لیے دیں بہرحال یہ قربانی ہے بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے سوچ سمجھ کر علماء کو پوچھ کر مسائل معلوم کر کر قربانی دیں ذرا سی غلطی سے لینے کا دینا پڑ جاتا ہے ہمارے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اکابرین میں سے اور بڑے بزرگان دین میں سے ساؤتھ افریقہ میں جب گئے بعض و نصیحت کی محفل کے لیے وہی انتقال ہو گیا اور وہی مدتون ہو گئے ایک مرتبہ سہارنپور کے مظاہر العلوم کے دار جدید میں آپ نے اعتقاب فرمایا اس وقت کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو بزرگان دین اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ لنگر لگاتے ہیں اعتکاب ہوتا ہے کسی کے ہاں سات سو آدمی کسی کے ہاں تین سو آدمی نہ چندہ ہوتا ہے نہ رسید ہوتی ہے نہ اعلان ہوتا ہے اور طرح طرح کے میوجات طرح طرح کے کھانے طرح طرح کی لذت کی چیزیں اور بعض جگہ اعتکاف کی جگہ پر کپڑے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کو دست غیب دیا ہوا ہے اب وہ ساحل نے عرض کیا حضرت دست غیب کا فن حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے میں نے بتایا کہ یہ فن توکل اور تقوی کے خلاف ہے پھر یہ دست غیب ان کو کیسے حاصل ہوا حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ میرے پاس دست غیب ہے غیبی ہاتھ ہے روزی کا میں میں کسی فیکٹری میں نہیں جاتا میں کہیں سے تنخواہ نہیں لیتا لیکن میرے پاس دست غیب ہے تو وہ جو سائل تھے وہ کہنے لگے حضرت ہمیں بھی دے دیجئے ہمیں بھی دے دیجئے فرمایا کہ نہیں پہلے تو سنو کہ دست غیب کسے کہتے ہیں تین چیزیں کے کرنے سے دست غیب حاصل ہوتا ہے فرمایا پہلی بات یہ ہے جو مال اللہ نے دیا کبھی اس مال کو اپنا نہ سمجھے اللہ کی امانت سمجھے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی مال کو اپنا ہو پرایا ہو اللہ کی امانت سمجھے اور دوسری بات یہ ہے اپنی ضروریات کا اظہار غیروں کے سامنے نہ کرے کہ آج میں ناشتہ نہیں کیا آج مجھے تنخواہ نہیں ملی آج میرے گھر میں فخر و پاخا ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جو مسلمان اپنی پریشانی کو غیر کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اب تو اسی سے اپنی پریشانی پوری کر لے دستے غیب کی دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی ظاہری باطنی گھریلو باہر تنخواہ کوئی بھی پریشانی غیر کے سامنے زبان سے اظہار نہ کرے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مقابلے میں سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرے اگر کوئی ان تین چیزوں کو اپنا لیتا ہے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ جب چاہے جیسا چاہے وہ جتنی چاہے دولت کا مالک ہو سکتا ہے تو سائل نے عرض کیا حضرت آپ مجھے بھی اس پر چلا دیجئے مجھے بھی چلا دیجئے کہا کہ نہیں چل پاؤ گے نہیں چل پاؤ گے کہا کہ نہیں آج کے بعد میں بھی دست غیب کا مالک ہو جاؤں گا تو چنانچہ حضرت مظاہر کے دارے جدید میں سہارنپور کے اندر فرمایا یہ جو امیر صاحب تھے جنہوں نے دست غیب کا وعدہ کیا وہ دلی سے چڑھ کر یہاں سہارنپور کے لیے آئے اور آئے تو چہرہ بسورا ہوا تھا اترا ہوا تھا حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ بھائی کیا یہ کیوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے کہنے لگے کہ حضرت سوٹ کیس لے کر آیا اور کسی ظالم چور نے چرا لیا میرے مال کو حضرت نے کہا کہ دست غیب کی پہلی شرط یہ تھی کہ تم مال کو اللہ کی امانت سمجھو گے اور تم پہلی ہی شرط میں ناکام ہو گئے اور تم نے کہا میرا سوٹ کیس چلا گیا یہ اگر کسی کے اندر کئی پیدا ہو جائیں گی یہ محنتوں سے اور علماء کی مجلس میں آنے سے اور دین کی باتیں سننے سے اور دل کو کوٹنے سے اور خواہشات کو قربان کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے یہ کہنا سننا آسان ہے اس کے علاوہ ہمارے اکابرین نے یا مغنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ایک مخصوص نماز کا طریقہ بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد اتنی مرتبہ پڑھو ایسے کرو تو تمہیں دست غیب حاصل ہو جائے گا اور میں نے بتایا کہ آدمی ہمیشہ زمزم پیے یہ مسجد میں جو رکھا ہوا ہے میں اس کو زمزم بنا دیا ہوں آپ اس کو پئیں گے انشاءاللہ زمزم کا اجر ملے گا یہ ہم اپنے گھر سے سپلائی کرتے ہیں پانی آپ بھی اپنے گھر کے دسترخوان کے پانی کو زمزم بنا سکتے ہیں آپ بھی بورویل کے پانی کو کاویری کے پانی کو زمزم بنا سکتے ہیں حدیث میں اس کا ثبوت ہے جلیل ہے اور اب تک ہم ان باتوں کو بیان کے آخر میں کہتے تھے کتے کا پیشاب اور سبر کا پاخانہ اور مرے ہوئے باپ کے پسینے کو چاٹ کر آنے والا کتا ان رازوں کو جان لیتا تھا ہم ان قیمتی رازوں کو زمزم بنانے کے اور غیب کے یا مغنی کے عمل کو ان حرام زادے کمینے اور سور و کتے کا پیشاب پاخانہ کھانے والوں کو ہم نہیں دیں گے آئندہ جمعہ سے یہ کریں گے شروع میں بیچ ہی میں اس راس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ کتے دنیا میں بھی محروم رہے آخرت میں بھی محروم رہے اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حج کو حج مبرور بنائے اللہ قربانی دینے والوں کی قربانی کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر جذبہ ابراہیمی کو زندہ فرمائے آمین واقردان الحمد للہ رب العالمین